سفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ اسماعیل نے بیان کیا کہ مجھ کو قیس نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہم ابو حریرا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تین سال رہا ہوں اپنی پوری عمر میں مجھے حدیث کرنے کا اتنا شوق کبھی نہیں ہوا جتنا ان تین سالوں میں تھا میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کے قریب تم لوگ مسلمان ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے مراد یہی ایرانی ہیں سفیان نے ایک مرتبہ وہ ہوا حاضل بازر کے بجائے الفاظ وہم اہل البازر نقل کیے یعنی ایرانی یا کردی یا ویلم والے لوگ مراد ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اکانوے